دوسری سند عبد الرحمن بن کیسان کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سیدنا کیسان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چیز پائی ہے انہوں نے جواب دیا میں نے آپ کو بنو متری کے کنویں بیر علیہ کے پاس ایک کپڑے میں لپٹ کر ظہر یا اثر پڑتے ہوئے دیکھا آپ نے وہ نماز دو رکت پڑھی حدیث نمبر چودہ سو پانچ مسند احمد